وفيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأهوز قال حدثنا سعيد السن فاتم أما السن فعلم وأما السفر فمدي الحبشة وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من من الغنائم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر النار فنسبوا قدورا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها وبيته قسم بينهم فعل بين فعل بين بين بعشر سباع ورد بعير به بالقول ولم يكن معهم خير فرفعه رجل بسعر فعبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لهذا البهائم يوم لهذا البهاء إن لهذا البهاء إن لهذا البهاء أوابد كأوابد الوعد إن لهذه البهاء أوابد كأوابد الغشي وما قال منها هذا مفعل به مثل هذا أشهد لك الجلالة جہاں مغل کے بعد دھار پتھر تو دھاردار پتھر سے دبا کرنے کا بیاں راطے قدیم فرماتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یاد رکھوں تو میں کیا کر دوں کہ نہ نلقل آداب بدل کل ہم دشمن سے مقابلہ کریں گے اور ہمارے پاس تلواریں تو ہیں لیکن کبھی جانور وغیرہ تباہ کرنے کی نوبت آتی ہے اگر تلواروں کو استعمال کریں گے تو وہ کند ہو جائیں گی نام مدن مدیت بھی اور ہمارے پاس چھری چھریاں نہیں ہے جن سے ہم جانوروں کو دبا کر گئے اللہ صلی کا علیہ وسلم آرین اور آپ یہ شک ہے کہ آپ نے آرین فرمایا یا پھر جل فرمایا آرن کے بارے میں اختلاف بات کہتے ہیں یہ آرانہ یونین ہے امر عاد مارو آدینو اطاعتن قو مدین الب یا آدا ابلیتن قو مین المین عید ایسے ہی آرانہ یونین ارادتن ال امرو اس کے معنی اہلاک کے ہیں تو مطلب کیا کہ اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا عالم ماں الحرت داما یعنی جانور کو جلدی سے دبا کر کے ہلاک کر دو ہر ایسی چیز سے جو خون بہا دے چاہے وہ حدید ہو یا غیر حدید ہو دوسرے بعد میں یہ کہا گیا کہ یہ عالم نہیں ہے بلکہ ارینا یا رو سے امراض معروف کو بھی آج یس من پاؤ گا ثابت اسما ایسے ہی ارین یا رو اذن اس کے مانا ہے کہ جل تو اب کو شک ہے کہ ارن کہا یا ایجل جل کا جس دوسرے اعتماد کو تبیعت اس سے ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا لفظ کہا تھا جس میں جلدی کرنے کے معاملے ہیں تو جلدی کرنے کے مانا اس لیے کہ دوسرا لفظ بطور شک کے ایجنٹ بھی تو کہہ رہے ہیں تو سب کا یہ ایک نہیں ہو جو کہ جل کے مانا یعنی جلدی جلدی دبا کر تو اس چیز سے جو خون کو باہر ہے وہ دوسری رس اللہ ہی آ جائے گی اور دبا کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہو پکولو تو تم اسے کھا سکتے ہو معلوم یا تم سن اور دن کہ وہ آلے دبا بٹرتے کہ وہ آلے دبا دانت نہ ہو دانت یا ناخن نہ ہو بچرتے کہ وہ آلے دبا دانت یا ناخن نہ ہو بس وہ حد جی ان لال اور میں ابھی بتاتا ہوں تم کو اس کے بارے میں اس کے بارے میں دانت اور ناخن سے دبا کرنا درست نہیں ہے تو کیوں درست نہیں ہے اب مت سندھ ہوں دائرہ دانت تو وہ ایک ہڈی اور تمہیں حکم دیا گیا ہے ہڈی کو اس طرح نہ استعمال کرو کہ وہ نجس ہو جائے پر ان دادو جو نہیں جن کے ہے یہ تمہارے میں نہ بھائی کی ہوگا دارا تو اس سے دبا کرنا کیوں نہیں جائے کہ وہ ہڈی ہے اور ہڈی کو نجس نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو لنباد اب اگر اس سے دبا کرو گے تو خون آلو ہو کر نجس ہو جائے گا محمد دودھ بار ناپو حادثہ کی تو وہ ہبیوں کی چوری ہے ان کا آلے دبا ہے ان کا آلے دبا ہے ان سے جو ہے کافی قوم سے تشدد لازم آئے گا اس وجہ سے مانا کیا گیا ہے جی سکھو تو یہ کہہ کہ آپ رہے ہیں کہ میں نے جو کہا تھا مالک یا کن سند اور بچتے کہ وہ آلے زبا دانت یا ناخن نہ ہو تو اس کی وجہ میں ابھی تم سے بیان کیے دیتا ہوں بعض نسخوں میں ابو داؤد کے بعض نسخوں میں وہ آل تباہ ستو کو آل تب ستو کو اس صورت میں دونوں احتمال ہو جائے آل رسول اللہ کا بات ہوگی لیکن ایک اور احتمال پیدا ہوگا آلہ آپ فونوں کا ہی راف حدیج نے کہا وہ تقدمہ بھی سر آل ملن ناسی یہ اکثر نسخوں کے اندر تقدمہ کے بعد بھی ہی نہیں بس تقدمہ سر آلو ملن نہ اور بعض ان میں بھی ہے آپ کے سامنے جو نسخہ ہے اس میں بھی ہے تو اس صورت میں با جو ہے آلہ کے معنی میں ہوگا وہ کاقت سر سرکار ملنا اور علیہ کی زمین مجرور کا مزہ آپ کی ذات ہوگی مانا یہ ہوں گے کہ اور آپ سے آگے نکل گئے کچھ جلد بعد لوگ اور آپ سے آگے نکل گئے کچھ جلد باز لوگ پک آج جلو انہوں نے جلدی کی منل انہوں نے لے لی مال غنیمت کی کچھ بکریاں اور اللہ کے رسول علیہ وسلم لوگوں کے پیچھے تھے تو انہوں نے کیا کیا کو کر جلدی جلدی ان بکریوں کو دبا کر کے پکانے کے لیے ہانڈیاں چڑھا دی جلدی جلدی ان بکریوں کو دبا کر کے انہوں نے ہانڈیاں چڑھا دی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اللہ کے رسول ستم کا گزر ہوا ان چڑھی ہوئی ہانڈیوں کے پاس سے ہمارا دیا تو ان کے متعلق حکم دیا کہ جو کو الٹ دیا جائے بہت کی ارتھ پسوہانیاں الٹ دی گئی ایسا آپ کیوں پہلے آپ پڑھ چکے ہیں مال غنیمت میں جو عید میں تاخ ہو تو ہر میں رہتے ہوئے اگر کھانے کی ضرورت ہے تو اس میں سے لے سکتے ہیں چاہے امام کی اجازت کے باہر ہو کہاں پر درخت میں رہتے ہوئے اگر مال غنیمت میں کوئی چیز کھانے کی ہو اس میں کام ہو اور ضرورت ہے تو اندر ضرورت بقدری ضرورت لے سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں تقسیم سے پہلے تو قید ہے نا کیا دار بھاگ میں تقسیم سے پہلے بقدر ضرورت اندر ضرورت بقدر ضرورت کئی ہے دار بھاگ میں تقسیم سے پہلے اندر ضرورت بقدر ضرورت ان شرطوں کے ساتھ لے سکتے ہیں جہاں آپ نے آ گیا دوں کیوں ایک تو وجہ یہ کہ واپسی میں جب دالحق کے حدود سے باہر نکل آئے دالحق کے حدود سے باہر نکل آئے یہ قصہ صاحب سے واپسی پر پیش آیا ہے یہ قصہ صاحب سے واپسی پر پیش آیا ہے جب داغ رکھ کے حصول سے باہر نکل آئے تو ایک طرح سے لال تلا میں داخل آئے اب جب تک تفصیل نہ ہو جائے مانے غنیمت کی کوئی چیز دینی جائے نہیں ہے لیکن انہوں نے غنیمت کی کچھ بکریاں ضبع کر لی تھی دوسرے یہ ہے بریانی کا پروگرام لگائیے بھائی کیا تھی اندر ضرورت بے قدری ضرورت لیکن دیکھا واپس مقدار ہے بس لیا پروگرام کیا تو بریانی پکایا گیا یا بنا ہوا کھائیں سال نہیں ہے وہ بائی نہ ہوں کہ استعمال ہوا کہ یہ قصہ کافی رنگ سے پہلے پیسہ ہے اور آپ نے تقسیم کیا لوگوں کے درمیان مجاہدین کے درمیان آدھا یہ آشر کیا تو ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر قرار دیا مختلف قسم کے مویشی ہیں تو کاٹ کاٹ کر تھوڑے تقسیم کیا جائے گا کاٹ کاٹ کر تقسیم نہیں کیا جائے گا یا تو ہر قسم کے جانور بھی مجاہدین کی تعداد کے برابر مثلاً اگر تین سو مجاہدین ہے تو تین سو اونٹ بکریا مثلاً پندرہ سو تو تین بجے پندرہ پانچ پانچ بکریا دے دی ہے اگر برابر برابر کا ہیں لیکن جب تعداد روشم کی تعداد مجاہدین کی تعداد پر برابر تبدیل نہ ہوتی ہو اور ملکی ہے مختلف قسم کے اس کی قیمت کی ہی اعتبار سے کسی ہو گئی تو اس وقت جو ہے قیمت دس بکریوں کی ایک اونٹ کے برابر رہی ہوگی دس بکریوں کی قیمت ایک اونٹ کے برابر رہی ہوگی اس وجہ سے آپ نے ایک اونٹ کو دس بکریوں کے برابر کھا دیا تو بتائیے یہ دس ایک اونٹ کو بکریوں کے برابر قرار دیا قربانی میں یا تقسیم میں تقسیم ہے نا <clears throat> لیکن اس سے جو ہے اس ہاتھ میں راہ ہوئے کیا کرتا جیسے جو ہے دس بکریاں دس آدمیوں کی طرف سے ہوتی ہیں تو ایک بھی دس آدمی کی طرف سے ہو جائے گا قربانی یہ بہت ہی غلط استعمال ہے بیجا استعمال ہے اس وقت ایک واقعہ پیش آیا تھا اس کو بیان کر رہے ہیں وہی تجسل اللہ سے مطابقہ کرتا ہے کیا وقت روم اجلی تقسیم کے بعد ایک اونٹ بدل گیا لوگوں کا ایک اونٹ بدک گیا آگے گیا یقن معاون خیل جب اونٹ بدل جائے تو پھر جب وہ بھاگتا ہے تو دونوں پیر جو ہے پچھلے ایک دم اوپر اٹھا اٹھا کر کے کر کے بھاگتا ہے اب لمبے قدم ہوتے ہیں ان کے قدم ہوتے ہیں دور دور پڑتے ہیں نا تو آدمی کتنا ہی تیز دوڑنے والا ہو کہاں پکڑ سکتا ہے پھر جب وہ بکتا ہوا ہے اسے بالکل کھڑا ہو جائے تو پھر حساب لگانا پکڑ پڑے گا پکڑنے کے لیے کس پر رسی پھینکی جائے کچھ کیا جائے لیکن جب بھاگ رہا ہے ولب ان معروف خیل اور اس کے پاس گھوڑے نہیں کی دوڑا کر اسے گھیر لے پار سال تو ایک آدمی نے اس اونٹ پر تیر پھینکا کا بس اللہ نے اس اونٹ کو روک دیا <coughs> روک دیا کیا مطلب مطلب وہ اون دختی ہو گیا اب یا تو ہلاک ہو کر کے رکا یا کھڑا ہو گیا بھاگنے کے قابل نہیں رہا پکال نبی صلی اللہ علیہ وسلم آبادی یہاں لام جو ہے کے معنی میں ان چوپاروں میں بعد بدکنے والے ہوتے ہیں آوا بجل والے وحتوں کی طرح ایک پالتو جانور ہوتے ہیں ایک غیر پالتو جیسے ہر ہے نیل گائے ہے غیر پالتو کو کیا کہتے ہیں وحشی متوقع وحشی اور اب آج موقع پر آگے بھی ضرورت پڑے گی لیکن ابھی ہم بیان کیے گئے تھے زکات ایک ہے سلاد زکات وہ تو جانتے اور ایک زکات ہے دال سے ایک زکات ہے یہ معنی میں ہے دبا کے یہ سال سے جو زکات ہے یہ دبا کے معنی میں اور دبا کی دو قسمیں زکات اختیاری دبہ اختیاری جو مقبول اور معروف جانوروں کا ہوتا ہے دبہ اختیاری کس کا ہوتا ہے مقبول یعنی اس جانور کا ہوتا ہے جو تمہارے قابو میں اور وہ کیا ہے بھیڑ بکری بکر کے حالت پر چوری سے اور اونٹ کے اندر لبا سینا کے بارائی حصے کو زخمی کرنا نیزا وغیرہ سے یا چوری ہی مار دی جائے وہاں پر ستارہ کو لے کر گر جائے تو یہ تو ہے سب ہے اختیاری اور وحشی جانور جو قابو میں نہ ہو بسم اللہ پڑھ کر کے تیر وغیرہ کوئی چیز کہیں بھی مار دیا جائے جس کے کسی حصے اس کے بدن کا سارا حصہ محلے دبا ہے وحشی جانور کے بدن کا سارا حصہ محلے دبا ہے ابھی بتاؤں ہرم اور مکر میں محل دبا کیا ہے ہاتھ اور اونٹ کے اندر محل دبا کیا ہے لبا سینے کا بارہ حصہ لیکن وہی جانور کے بدل کا سارا حصہ محل دبا ہے کوئی بھی جو ہے آلے گھار دھار اسے پھینک مارا جائے اور ایسا زخمی کر دیا جائے کہ بدل کا سارا خون نکل جائے بسم میں پڑھ کر روبر کو دریائی کے حکم میں اس کا کھانا حلال اس کا کھانا حلال حالات جانور تھوڑے حالات تو یہاں آپ نے یہ فرمایا کہ مطلب یہ ووٹ بدل گیا تھا اور قابو آ تھا تو وہ بھی ویسی ہی کے حکم میں ہو گیا ویسے ہی کے حکم میں ہو گیا زیادہ جب اسے تیر مارا اور وہ وہی رک گیا زخمی ہو کر گر گیا اور مر گیا تو اس کا کھانا حلال ہو گیا شک ان چوپالوں کے اندر کچھ بدکنے والے ہوتے ہیں بدکنے والے ویسپی جانوروں کی طرح وما فعل بھی آتا اور اس اور عشق نے اس کے ساتھ جو یہ کیا اس کو تیر مار کر زخمی کر دیا پپ آلو ہی انتظار آتا تو ایسے بچکنے والے جانوروں کے ساتھ کسی جیسا کیا کرو کہ اس کے بدن کے کسی حصے کو ایسا زخم پہنچاؤ کہ سارا کون نکل جائے یہ کون بسم اللہ وبه قال حدثنا مسدد من عبد الواحد بن زياد وحماد المعنى واحد حدثه عن عاصم الشعبي عن محمد بن صفوان عن صفوان بن محمد قال اشتدت ارنما ان فذبحته عن مروه فقالت رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفوان محمد ابن صفوان یا صفوان ابن محمد کہتے ہیں اس دت دت یتا یا سیدو قید فلاسی مجا کر اور باب اختیار میں یا سادو استیادہ تا پیاگ کو کون سے بدل دیا استاد یا ساد کو جو ہے پاکرما سواد سے بدل دیا استاد یا ساد کو انتظام کر دیا سمجھے تو اس کا دستو پاک کے بعد تو جو تائے پیاگ کے بدلے اس کا دستو کا کلمہ سات سے بدل دیا اور سات کو سات میں احام کر دیا اس سب کہتے اس سب تو نبئی میں نے دو خرگوشوں کا شکار کیا اور دباہ تمہاں بھی لوہے کا کوئی اوزار تھا نہیں چوری ہو گیا تو ہم نے دونوں کو دبا کی کر دیا ایک دھاردار پتھر سے پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں کا پوچھا با آبا رانی کے حق لے تو آپ نے ان دونوں کے کھانے کی ان کو اجازت دی وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رجل من بني حارثة أنه كان ينال لحدا بشام من سيام عود فأخذ دمه ولم يجد شيئا ينهرها به فوجع في حتى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك عطا ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیل بنو حارثہ کے ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ شخص اونٹنی چرایا کرتا تھا وہ پہاڑ کے وہاں پہ گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہوں بنواجا کے ایک سب کا واقعہ بات کرتے ہیں کہ وہ چرایا کرتا تھا اونٹنی پوسٹی گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہوں آحل مو تو اس اونٹنی کو موت آنے لگی جیسے بیٹھے بیٹھے نیند آنے لگی تو نیند آنے لگی کیا مطلب یعنی وہ سونے کے قریب ہو گیا تو یہاں بھی مانا کیا ہوگی موت آنے لگی یعنی وہ مرنے کے قریب ہو گئی آفا دال ہو وہ مرنے لگی وہ مرنے کے قریب ہو گئی غالم ہر بھی اور نہیں پایا اس نے کوئی ایسی چیز کہ جس سے اس کو دبا کر لیں آخاگا واقعہ اس نے لوہے کی ایک مئے میں چیز لی پواجا بھی کی لبتی اور اس کو گھسا دیا اس اونٹنی کے لبا یعنی سینا کے بالائی حصے میں ہتھا ابری کا دم ہوا یہاں کا اس کا پور بہ گیا تو مجا ابھی صلی اللہ علیہ وسلم اخبار ہوں بھی جانے نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ کو یہ واقعہ بتایا ہمارا ہوں جیسے آپ نے اس کو اونٹے لے کے کھانے کی اجازت دے دی کیونکہ مقصد حاصل ہو گیا بابا ہو گیا یہ دبا اختیاری تھا سوری میں تھا لیکن سوری جیسے سوری جیسا آ رہے جا رہے اس کو مل گیا تھا کسی سے چوری نکل گیا وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد عن

تو اس پر جو ہے دبھے اختیاری سیگا لمبا کرتے ہیں تو حالت پر تھوڑی پھیلی جائے گی اور اونٹ ہے لبا یعنی بھی سینا کے بالائی حصے میں زخم مارا جائے گا کہ جس سے خون نکل جائے اور دوسرے دبھے استراری وہ ویسی جانور شکار وغیرہ میں اسی طریقے سے جو پالتو جانور بدل جائے اور قابو میں نہ آ رہا ہو وہ بھی ویسی ہی کے حکم میں ہے اس کے بدل کا سارا حصہ کیا ہے محل زبان کہیں بھی کہیں بھی سے بھی زخمی کر دیا جائے کہ پور میں جائے تو مقصد حاصل ہے حلال لیکن اگر ویسی جانور یا سیب پکڑ لیا جائے آبوں میں آ جائے یا زخمی کیا اس پر تیر وغیرہ پھینکا بسم اللہ پڑھ کر کے وہ زخمی ہو گیا گرفت ہو گیا لیکن مارا نہیں بلکہ وہ زندہ اس کو پا لیا تو اب بھی جو ہے قابو ہے نا دبا کرنے پر اس کے لیے سب اختیاری ہی ہے آدھی ابن حاکم کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آرائے رہا ان سیدن کہ ہم میں سے کسی کو کوئی شکار ملا والا معاون سکھ اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے دبا کے لیے آیت بہو مل مروتی و شکل آسا تو کیا وہ دبا کر سکتا ہے دھاردار پتھر سے اور لکڑی کے پھٹے ہوئے ٹکڑے سے جو دھاردار کیا وہ دبا کر سکتا ہے دھار دار پتھر سے یا لکڑی کے دھار دار ٹکڑے سے آپ نے پڑھایا آمدنی دم سیما چیز کا بہا دو جس سے بھی تمہارا کھینچا ہے وقت پور اسم اللہ اور اس وقت میں دن پڑ گیا کرو اللہ کا نام لے لو یہ اختیاری کا بیان سمجھ گئے یہ نہیں کہ بدل کے کسی بھی حصے میں زہر لگا دو کیونکہ فرمایا نا اکاما سہیت ہم نے ہم نے سے کوئی جو ہے شکار پائے یعنی قبضے لے لیا ہے باب ما جاء في ذبيحة المتردية جی، وفيه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الوشراء عن أبيه أنه قال من اللفظ بالحق قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعن في فقدها لأجزع عنها قال أبو داود لا يسلو هذا إلا بالمتردية والمتفحش أبو الخزرع اپنے باپ سے روایت کہتے ہیں اما تكون لك بلا الا من اللبت ابي الحسن یہ دن جو ہے پی کے معنی میں کیا نہیں نہیں ہوتی ہے بکاب یعنی کیا نہیں ہوتا ہے لبا مگر لبا میں یا ہاتھ میں آ کہتے ہیں تو اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا لو تا انتا پی فقی دن لا ان کا اگر تم اس کے اس کے رام میں نیزا مار دو جس سے وہ زخمی ہو جائے اور فون بہ جائے تو لاج دان کا تو یہ تم کو کافی ہو جائے گا اگر تم اس کے ران میں نیزا مار دو تو یہ تم کو کافی ہو جائے آرا ابوداؤ لاری الا فل مترسی ول متوقع امام داؤ یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا نے جو فرمایا لو کا کا سمپا پھر بہار ان کا یہ زکاتے اختیاری کے بارے میں نہیں زکات اختیاری کا دبئی اختیاری کا محل کیا ہے صرف ہلق یا لبا صرف حلق یا لبا اور یہ کس جانور میں ہوتا ہے جو جانور اپنے قابو میں ہو مقبول ہو معدوس ہو میں نہیں ہے اسی وجہ سے امام ابو داؤد فرماتے ہیں لیکن سوال پیدا ہوتا ہے شاعر کا سوال کچھ اور تھا انہیں کیا ایسا نہیں ہے کہ دوا یا تو ہاتھ میں ہوتا ہے یا جو ہے لفا میں ہوتا ہے تو آپ جواب میں کیا فرما رہے ہیں جواب میں اس کے علاوہ بھی ہوتا ہے رام زخمی نکل دو کون نکل جائے بھی ہو جائے گا تو سوال سے بالکل الگ جواب الگ جواب نہیں ہے وہ سائل خاص طور سمجھتا تھا نا کہ جانور کوئی بھی ہو جانور کوئی بھی ہو پالتو ہو یا ویسی ہو سب میں یہی ہے یا تو حالت کے اندر دبا ہوگا یا لمبا کے اندر دبا ہوگا اس حقت کو آپ نے ختم کیا ہے کہ جانور اگر متوجہ ہے تو ضروری نہیں کہ لبا جو ہے ہاتھ میں ہو یا لبا کے اندر ہو بلکہ رام اس کی زخمی کر دو جس سے فون بہ جائے تو وہ بھی ہو جائے اسی ہیں ابو داؤد کہتے ہیں کہ نہیں درست ہے یہ بات مگر مقرر کیا اور متوقع متوقع کو ہے ویسی فرنگی گڑھ اور کا کم یعنی وہ پالتو جانور جو اوپر سے نیچے گر گیا ہو نیچے کیا کسی تنگ گڑھے کے اندر یا کنویں کے اندر وہ گر گیا ہو اور مرنے کے قریب ہو تو ایسی صورت کے اندر جو موتار زبا کا طریقہ ہے وہ مشکل ہے ایسی صورت کے اندر اگر کوئی ہاکار کی اس پر ماری جائے اس طرح سے کہ وہ وہی بسم اللہ پڑھ کر کے وہ زخمی ہو کر کے مر جائے تو پھر اس کا کھانا ہرا ہو جائے تو یہ زبح اختیاری ہوا یا زبح استراری ہوا یہ زبح اختیاری ہوا کوئی جانور اوپر سے نیچے کسی تنگ گڑھے میں یا کنویں میں گر جائے اور وہ مرنے کے اس کے مرنے کا خطرہ ہو جائے تو محتاط طریقہ جو دبا کرنے کا ہے وہ مشکل ہے اور جب تک جگاڑ گڑائیں گے کہ کس طریقے سے اترے اور کیسے دبا کرے تب تک ختم ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اس کے بدل کے کسی بھی حصے میں ایسے طور پر دفن پہنچا دیا جائے جس ملا بن کر کے کون اس کا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا کسی کو لاؤزاؤ فرمانے کہ نئے درست کا ایسا کرنا مگر مقرر کیا میں اور ہوا اسی کے اندر باب في المبالاة في الذبح وبه قال حدثنا الناس بن سليم والحسن بن هشام ولفظ المبارك يعني یعنی ابن المبارك عن معمر عن عمرو بن عبد الله يعني یعنی كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما زاد ابن عيسى وابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريده الشيطان زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تشبه فيبطا الجلد ولا تقرا الاوداع ثم تترك حتى تموت زبا چار رگوں کا کاٹنا ضروری ہے زبا چار رگوں کا کاٹنا ضروری ہے جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا تو حدثنا ہم حدثنا دسنا ہے ہاں اکرواں اکربا تو رضی اللہ بارہ سے روایت کرتے ہیں امام اس حدیث کی صنعت میں امام ابو داؤد کے دو استاد ہیں ہو سکتا ہے حدثنا بن کری ہم سے بیان کیا حضرت بن الصاہی و حسن بن حساب اور دوسرے استاد حسن ابن کی نے آگے کیا سند ہے ان دونوں نے بیان کیا ابن مبارک سے ابن مبارک سے محمد سے محمد نے عامر عبداللہ سے اور عامر عبداللہ نے اکرامہ سے اور حضرت اکرامہ نے ابن عباس تو دونوں استاد حناد ابن سلی اور ابن عیسا اپنی سن ایک ہی صنعت کے ساتھ ابن عباس تک پہنچتے ہیں ابن عباس ہے تو دونوں روایت کرتے ہیں زادہ ابن و عیسیٰ و ابی غریر البتہ دوسرے جو استاد ہیں عیسیٰ وہ اسی صنعت کے ساتھ جو ہے ابن عباس کے علاوہ ابو رریرا سے بھی روایت کرتے ہیں پہلے اختاد ہے ابو نے سے بولے سمجھے ابن و عیسیٰ و ابی برا ابن عیسیٰ نے اضافہ کیا و عیسیٰ آلہ اب اس نے عباس اور ابو ہو رہے گا دونوں نے کہا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تقس قانا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شیطان جیسا پچنا لگانے سے یہ کیا ہے شارا کا یشن اس کے معنی کیا آتے ہیں نستر مارنا حجام بال کاٹنے والا نہیں حجامت بچنا لگانا کسی زمانے میں یہی یہ کام بھی کرتے تھے کسی زمانے میں یہی ایک کام بھی کرتے تھے یہ کام نہیں کرتے تھے کیا پرسنل جس کی لائبریری کیا لگا تھا ہمی اس وجہ سے یہ حجام کرے جانے کے جیسے یہ جو بال کاٹنے والے ہیں ہم سوچتے کہ بہت سے بچوں کا سپنا بھی کرتے ہاں؟ ہیں عام طور پہ یہی لوگ جو ہے بچوں کا خطرہ بھی کرتے ہیں بمبئی میں خطرہ کرنے والے کو حکیم کہتے ہیں ہمارے مفتی صاحب ہیں استاد ان کو جو ہے دو چیزوں سے بہت انسیت ایک حکیم سے اور ایک مزار بزرگوں کے مزارات پر حاضری دینا اب ایسا نہیں مطلب اس لیے مجھے کہ جہاں کہیں اونچی جگہ دیکھی ہوئی کھڑے ہو کر پاس رہے ہیں بعد اچھے بھی ہوتے ہیں بغیر ہاں، تحصیل کے مزار ہے یا ٹیلا ہے بس کھڑے ہو گئے بمبئی میں جا رہے تھے تو ایک جگہ بورڈ دیکھا حکیم پانچ سال یہ روم کے اٹا کے بیٹھے علیک واسلم خیر آپ نے پوچھا کہ آپ دوائیں خود تیار کرتے ہیں یا لاتے ہیں تو اس نے کہا ہم وہ والے حکیم نہیں ہیں کہا ہم خطرہ کرتے تو سارا سال حجام بمانا نشنا لگانے والا کیا کرتا ہے جائے حجامت پر نشتر جائے حجامت پر نشتر مارتا ہلکا دفعہ خون نکل پڑتا ہے اور اس کے بعد اپنا سی وغیرہ رکھ کر کے اسے پوچھتا ہے کہ خون اوپر اٹھ جائے نکل جائے پاکستان نکل جائے تو اس کے لیے اگر شارا تھا یا بالکل نشتر تھا تو یہ زمانے جائیں کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ جانور جو ہے گلا ہلکا سا کاٹ دیا خون بہ پڑا نکلنے لگا تھوڑا بہت اب تھوڑا سا کاٹا زخمی کر دیا کہ اب یہ بیوان کو تو مرنا ہے اور چھوڑ دیا ویسے اور وہ دیر تک کام پڑا ہے کافی دیر کے بعد جا کر تو ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ جانور کو ادھورا نہیں دبا کرنا چاہیے بلکہ اس کی خون کی جو لگے ہیں وہ ساری جگہ کاٹ دو تاکہ اس کو راحت پہنچاؤ جلدی وہ ٹھنڈا ہو جائے اور ایسا جو ہے ظاہر بات ہے کسی آسمانی کتاب کی کوئی آیت تو ہے کہ اس طریقے سے دبا کرو یہ تو شیطان ہی جو سلجھاتا تھا نا اس وجہ سے اس کو شری تک شیطان کا شیطان کی طرح پچنا مارنے سے مراد ناقص دبا ہے مانا فرمایا شریر قتو شی قان ہے یعنی ناقص طریقے پر دبا کرنے سے زیادہ و انصافی حدیثی تو یہ حدیث روایت کی ہے امام ابو داؤد سے ان کے دو استاد حلناد ابن کری اور دوسرے کو حسن ابن انصاف حدیث یہاں پوری ہو گئی پہلے استاد حلناد ابن کری کو استنجے کا تقاضا تھا وہ چلے گئے اور دوسرے استاد ابن اندیکا رکے رہے تو انہوں نے عیسا بھی حدیث ابن عیسا نے اپنے حدیث میں اضافہ کیا انہیں کہ لو یہ چلکتو شیطان کا مانا بدلا کچھ کہیں پریشان نہ ہو یہ ہمارا ابو داؤ کہتے ہوا یہ لتی دودھ بہو سود گردو یہ چلو شیطان وہ جانور ہے جسے دبا کیا جائے کس طرح کہ اس کی بس کھال کاٹ دی جائے ولاج اور ان کی رگوں کو نہ کاٹا جائے تم تمہرک پھر اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے ہتھا سا یہاں تک کہ وہ مر جائے تو اس طریقے سے جانور کی روح دیر میں نکلتی ہے نا اور دیر تک وہ تکلیف پاتا ہے جبکہ ہمیں راحت پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے